یزید بن سال نے حضرت زی مخبر حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اس قصے میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مختصر وضو کے اس سے مٹی بھی اچھی طرح گیلی نہ ہوئی پھر بلال کو حکم دیا انہوں نے اذان کہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سکون سے دو رکاتے پڑھی پھر بلال سے فرمایا اقامت کہو تب آپ نے نماز پڑھائی اور آپ جلدی میں نہ تھے ابراہیم نے اپنی صنعت میں کہا حجاج ان یزید ابن سلیح حد دسنی مخبر یہ یہ حبشی فر تھا اور عبید نے سند میں راوی کا نام یزید بن صالح بیان کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو پنتالیس